اور جب ان پر بات پوری ہو جائے گی ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا اس لیے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے